وادی میں دیکھو وہ لٹتے آنچل وادی میں دیکھو وہ لٹتے آنچل جہان والو بلا رہے ہیں میرو میں آغاں جو مینار مسجد ہے میرو میں آغاں آغان والو بلا رہے ہیں سسکتے بچے وہ تڑپتی لاشیں گرتے گنبد و جلتے قرآن سلگتی وادی میں قرآن کے پارے قرآن والو بلا رہے ہیں لٹا کے عصمت گواں کے عزت لٹا کے عصمت گواں کے عزت وہ لاش کسی کی آیا پڑی ہے کفن کے طالب بہن کے ٹکڑے ایمان والو بلا رہے ہیں لگے ہیں جن کی زباں پہ پیرے قمر ہیں جن کے بیاں پہ پیرے وہ خطیب خاموش دنیا بھر کے زبان والو بلا رہے ہیں الجہاد مادن میرے آقا کا فرمان ہے الجہاد مادن میرے آقا کا فرمان ہے قاتلوہم قاتلوہم مارو ان کو مارو ان کو اللہ کا اعلان ہے قاتلوم قاتلوں مارو ان کو مارو ان کو اللہ کا اعلان ہے الجہاد مازن میرے آقا کا فرمان ہے قاتلوں قاتلوں مارو ان کو مارو ان کو اللہ کا اعلان ہے جا الحق موزا کل باتل کا بھی موقع آئے گا مومن سے جو ٹکرائے گا اپنے منہ کی کھائے گا کل باطل کا بھی موقع آئے گا مومن سے جو ٹکرائے گا اپنے منہ کی کھائے گا مومن سے جو ٹکرائے گا اپنے منہ کی کھائے گا سری نگر کا بچہ بچہ شاہ ہم دان پاتلو پاتلو مارو ان کو مارو ان کو اللہ کا اعلان ہے الجہاد مادن میرے آقا کا فرمان ہے قاتلوہم قاتلوہم مارو ان کو مارو ان کو اللہ کا اعلان ہے جیت گیا اسلام ہمارا نے بادی ہاری ہے روس کے چھکے چھوٹ گئے امریکہ کی اب باری ہے جیت گیا اسلام ہمارا کفر نے بادی ہاری روس کے چھکے چھوٹ گئے امریکہ کی اباریت روس کے چھکے چھوٹ گئے امریکہ کی اباریت بھارت کے بھی ٹکڑے ہوں گے جیش کا اعلان کاترو کوترو مارو ان کو مارو ان کو اللہ کا اعلان ہے الجہاد ماضی میرے آقا کا فرمان ہے پاتلوم پاتلوم مارو ان کو مارو ان کو اللہ کا اعلان ہے خالد کی تلواری اٹھا کر ہی کر کے مت والوں نے دو کو سرد کیا ہے جنت کے رکھ والوں نے خالد کی تلواریں اٹھا کر حیدر تر کے مت والوں نے دو ہند کو سرد کیا ہے جنت کے رکھوالوں نے دو ہند کو سرد کیا ہے جنت کے رکھوالوں نے اللہ اکبر کے ناروں سے باطل بھی حیران قاتلوہم قاتلوہم مارو ان کو مارو ان کو اللہ کا اعلان ہے الجہاد و ما میرے آپ کا فرمان ہے قاتلوہم قاتلوہم مارو ان کو مارو ان کو اللہ کا اعلان ہے یہ ہندی رنگ روٹ کہاں تک کتنا دور لگائیں گے ایک ایک ہندی فوجی کو ہم دو دخ چھوڑ کے آئیں گے یہ ہندی رنگ روٹ کہاں تک کتنا زور لگائیں گے ایک ایک ہندی فوجی کو ہم دو زخ چھوڑ کے آئیں گے ایک ایک ہندی فوجی کو ہم دو زخ چھوڑ کے آئیں گے سری نگر کی آخری منزل جموں کا میدان ہے قاتلو قاتلو ہم مارو ان کو مارو ان کو اللہ کا اعلان ہے الجہاد مادن میرے آقا کا فرمان ہے قاتلوں قاتلوں مارو ان کو مارو ان کو اللہ کا اعلان ہے اللہ کی رسی کو تھامے ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلے بدروح کے میدانوں کا زندہ پھر کردار کرے اللہ کی رسی کو تھامے ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلے بدر احد کے میدانوں کا زندہ پھر کردار کرے بدر احد کے میدانوں کا پھر زندہ کردار کرے ہم بھی پتا کا جشن منائیں یہ میرا ارمان ہے ہم بھی پتا کا جشن منائیں یہ میرا ارمان ہے کا طلو مارو ان کو مارو ان کو اللہ کا اعلان ہے الجہاد ماضی میرے آقا کا فرمان ہے پاتلوم پاتلوم مارو ان کو مارو ان کو اللہ کا اعلان ہے الجہاد معذن میرے آقا کا فرمان ہے پاتلوم پاتل مارو ان کو مارو ان کو اللہ کا اعلان ہے الجہاد معدن میرے آقا کا فرمان ہے الجہاد معذن میرے آقا کا فرمان ہے الجہاد و مادن میرے آقا کا فرمان ہے الجہاد و مادن میرے آقا کا فرمان